لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمن مالف لا خير في من لا يالف ولا يولف أو كما قال عليه الصلاة والسلام على رحم الله تعالى نے ارشاد فرمایا خزان الحدیث میں فرماتے ہیں اس باب میں تبشیر کے باب میں بشارت بشرو ولا تنفرو حدیث شریف نقل کی بشارتیں دیا کرو نفرت مت پیدا کرو یعنی ضرورت سے زیادہ سختی مت کرو لیکن ضرورت سے زیادہ نرمی بھی ٹھیک نہیں ہوتی اعتدال ہونا چاہیے مزاج میں ہر جگہ اور جوانی میں تھوڑا سا خوف کا غلبہ ہو بڑھاپے میں رحمت اور امید زیادہ ہو ورنہ آدمی مایوس ہو جاتا ہے اس لیے جوانی میں تھوڑا سا خوف کا غلبہ ہونا چاہیے جن کا دل کمزور نہیں ہے ان کو مراقبہ موت بھی کرنا چاہیے اور سونے سے پہلے مطالعہ کریں کسی بھی کتاب کا مطالعہ مطالعہ وہ والا نہیں ہے بچے سے پوچھا کہ مطالعہ کا کیا مطلب ہے کہ ہماری اما کہتی ہے بیٹا ناشتہ بعد میں کریو پہلے منع کو مطالعہ یہ والا مطالعہ نہیں ہے یہ مطالعہ ہے سونے سے پہلے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے نوجوانوں کی شکایت ہے کہ نیند نہیں آتی اس میں خیالات آتے ہیں آل فال این غین بس کافی عقل اشارہ کافی تو اس میں اس وقت میں آدمی حضرت والا کے مواعث میں حضرت تھانوی کیوں نہیں کہہ رہا ہوں کہ حضرت تھانوی کے بعد ہر آدمی کے ہاتھ میں آنے والا ہے نہیں جب حضرت والوں کو پورا پڑھ لیں گے پھر حضرت تھانوی کی باتیں بھی سمجھ میں آئیں گی حضرت تھانوی رحم اللہ تعالیٰ کی باتوں کی تفصیل حضرت والا نے پیش کی آج کے دور پہ منتبک کر کے تو اس سے کیا ہوگا ایک تو مطالعے سے عمل کا جذبہ پیدا ہوگا صرف علم میں اضافہ نہیں ہوگا علم میں اضافہ الگ ہے عمل کا ذوق اور شوق بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ پھر نیند آنے لگے گی جب نیند آنے لگے پھر سو جائے ورنہ نیند تو نہیں ہے بس ٹائم دیکھا گیارہ بج رہے ہیں چلو لیٹ جاتے ہیں اب وہ جو ہے تارے تو نظر آتے نہیں کچھ نہ کچھ تو گنے گا فلیٹ کے اندر گھر کے اندر تارے کہاں نظر آتے لیکن کچھ اور تارے نظر آ جاتے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یا تو یہ کرے مطالعہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے تو درو شریف پڑھے آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے ان کے کرم نے گود میں لے کے سلا دیا ان کے کرم کو یاد تو کریں ان کے یاد تو کریں پھر ان کا کرم دیکھیں کہ دل میں ٹھنڈک پیدا ہوگی تو حضرت والا نے فرمایا کہ بشار حضرت والا کا بھی معمول بھی یہی تھا اکثر امید کی اور خوشی کی باتیں فرمایا کرتے کبھی کبھی اسی میں ظاہر سی بات ہے صرف یہ بھی نہیں ہے کہ بشارتیں دیتے رہو اور لوگ بے فکر ہو جائیں بشیروں و نذیرہ فرمایا آپ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں بشارت دینے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں انذر عشیر اقربین اوپر بیٹھ جائیے مولانا اوپر جگہ خالی ہے ارے بیٹھ جائیے کوئی مسئلہ نہیں آپ بیمار بھی ہیں طبیعت ٹھیک ہے تو حضرت نے فرمایا کہ بشیروں و نذیرہ فرمایا دوسری جگہ ان کا شاہدوں و مبشرہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا شاہد بنا بنا کے کے اور مبشر مبشر بھی فرمایا بہت زیادہ بشارتیں دینے والا لیکن کہیں منظر نہیں فرمایا بہت زیادہ ڈرانے والا پتہ چلا بشارت کا غلبہ ہے سبقت رحمتی غضبی میری رحمت اور غضب میں دوڑ لگی رحمت آگے بڑھ گئی حضرت والا زندگی بھر یہی بیان کرتے رہے مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے تقدیر بدل جاتی ہے مزدر کی دعا سے لیکن مزدر تو ہم ہوں ہم نے یہ آٹومیٹک نظام سمجھا ہوا ہے گناگار کو خود ہی معاف کر دیں گے گناگار معافی نہیں مانگے خود سے معاف ہو جائے گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے گناگار کو چاہیے گناگار ہوں گناگار ہوں کی تصویر نہ رٹے جیسے روٹی چاہیے بھوکا ہوں بھوکا ہوں بھوکا ہوں روٹی چاہیے روٹی چاہیے سے پیٹ نہیں بھرے گا اس کے لیے کہ تگو دو کرنی پڑے گی روٹی کھانا پڑے گا دو گھنٹے تک اگر یہ رٹتا رہے پیٹ نہیں بھرے گا دس منٹ میں دو روٹی کھا لے گا پیٹ بھر جائے گا تو گار کا علاج یہ کہ گنا چھوڑ دیں آج ہی ارادہ کر لیں بندے نے عرض کیا دیکھیے نے فرمایا کہ نظروں کی ہے مثال کسی تیر کی طرح نظروں کی ہے مثال کسی تیر کی طرح ہوتا ہے اس کا وار بھی شمشیر کی طرح جا کے دل میں لگتی ہے ہوتا ہے اس کا وار بھی شمشیر کی طرح اور کر لیں ارادہ آج ہی ترک گناہ کا ہرگز نہیں یہ کشمیر کی طرح جو نس صدی سے چل رہا ہے ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ واقعی چھوڑنا تو چاہیے لیکن ابھی تھوڑا اور کر لیں ارے ابھی چھوڑ تو دیں پھر ہو جائے گا نا زیادہ زیادہ یہ خطرہ ہے پھر ہو جائے گا حضرت میر صاحب بیت میں آج ہی ہمارے ایک دوست کو بیت کیا اس طرح بیت کرتے حضرت والا بھی یا اللہ میں آپ کو ایک سانس بھی وعدہ کرتا ہوں کہ ایک سانس بھی ناراض نہیں کروں گا اور اپنی زندگی کی ہر سانس یہ عہد لیا اپنی زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا کروں گا اگر کبھی نالائقی سے توبہ ٹوٹ جائے گی تو پھر رو کے آپ کو منا لوں گا یہ بھی اس کے اندر شامل کر لیا تھا کوئی ایسا نہ سمجھے کہ اب تو بس اب کیا تو بس زمین پھٹی اور نگل جائے گی یا آسمان ٹوٹ پڑے گا تو کم از کم یہ ارادہ تو کر لے کر لے ارادہ آج ہی ترک گناہ کا ہرگز نہیں یہ مسئلہ کشمیر کی طرح تو گاری کا علاج کیا ہے حقارت سے مت دے کے ناسیوں کو کہ توبہ کے برکت سے درباریاں ہیں ابھی توبہ کریں گے ابھی دربار میں پہنچ جائیں اس لیے آسی رہنا بھی جائز نہیں ہے لیکن آسی کو حقارت سے دیکھنا بھی جائز نہیں ہے ایک آس ہونی چاہیے کہ شاید یہ توبہ کر لیں شاید یہ توبہ کر کے اللہ والا بن جائے ہم سے آگے نکل جائے تو اسی لیے فرمائے کہ بشارت دو ایسی باتیں سناؤ کہ وہ حضرت والا کی دیکھی حالانکہ باتیں کیسی ہوتی تھی بالکل وہی تقوی والی باتیں لیکن حضرت والا فرما دیتے اللہ تعالیٰ نے میرے ملفوظات کو شوگر کوٹڈ کر دیا وہ میٹھے میٹھے معلوم ہوتے میٹھے میٹھے معلوم ہوتے ہیں اب یہی بات داڑھی کے بارے میں حضرت نے کتنی مرتبہ فرمایا کہ بھائی جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پہ ساری امت زندہ ہے کل آپ نے ہم سے پوچھ لیا ہے میرے امتی تمہیں میری صورت میں کیا عیب نظر آیا تھا کیا جواب دو گے وہاں پر یہ محبت کی مار ہے یہ محبت کی مار ہے کہ دیکھیے سرکار اللہ تعالیٰ نبیوں کا چہرہ کیسا بنایا کوئی اپنے بیٹے کو کیسے چہرے میں دیکھنا چاہتا ہے جو وہ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا یہ بات میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو بھی آگے بڑھانا ہے خود بھی ہم ایڈاپٹ کریں اور آگے بھی اس کو ہم پھیلائیں خود بھی اس کو قبول کریں اور ایسی جب دل کے کانوں سے سنیں گے تو یہ بات جو ہمارے دل میں نا کہ سنتے تو ہم رہتے جب انشاءاللہ بولیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں وہاں سے یاد دلائیں گے کہ بقول ناچیز کہ خود کھلے گا صاحب تاثیر بن جانے کے بعد صحبتوں کا کیا اثر ہے یہ ابھی مت پوچھئے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ جب نوازیں گے پھر پتا چلے گا شکست کی آواز بھی سنا دوں گا میں پی رہا ہوں ابھی تلخیاں زبانوں کی جب آدمی خوب ضبط کرتا ہے یہ خان صاحب کا لطیفہ حضرت والا نے سنایا تھا ٹرین میں کسی نے اس سے بدتمیزی کی اس غصہ آیا اس ایک تماچا لگا دیا خان صاحب اور ایک مارو تماچا اس کو بھی ایک اور لگایا کیا بھی صحیح سے غصہ نہیں آیا ایک اور تماچا مارا ایک اور تماچا مارا خان صاحب کو پکڑ کے ٹرین سے چلتی ٹرین سے نیچے دیا زیادہ ضبط کا ایسے زیادہ غصہ آتا ہے زیادہ جب پیئیں گے اللہ والوں کی آنکھوں سے اللہ والوں کی باتوں کو جب سنیں گے دل میں اتاریں گے پھر انشاءاللہ جو نکلے گا پھر وہ ہر لفظ نور بن کے نکلے گا جو نکلی آہیں تو نور بن کر جو نکلے آنسو تو بن کے گوہر یہ کون مخفی ہے دل کے اندر یہ کون چشمے پراب میں ہے یہ کون چشمے پراب میں خواجہ صاحب جو چپ بیٹھوں تو ایک کوہے گرا معلوم ہوتا ہوں جو لب کھولوں تو دریائے رواں معلوم ہوتا ہوں چپ بیٹھنا بھی دوسروں کے فیض کا سبب ہوگا لب کھولنا بھی فیض کا سبب ہوگا دونوں کام تو حضرت نے فرمایا بشارتوں کے بعد میں بشارتوں کے بعد میں کہ بشارتیں دیا کرو اعتدال کے ساتھ لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ پہلے ہی لوگ پریشان بجلی کا بل زیادہ آ گیا پچپن ہزار روپے ابھی ایک صاحب بتا رہے گھر کا بل پچپن ہزار روپے آ گیا بھنڈی مہنگی ہو گئی سبزی مہنگی ہے سوچتا ہے گوشت تو مہنگا چلو سبزی کھانے سبزی لینے جاتے ہیں تو اس میں بھی اچھا خاصا خرچہ لہٰذا ہر طرف جو پہلے ہی ٹینشن ہے تو اور اگر ادھر بھی ٹینشن ملے گا تو وہ کہاں جائے گا اس کو چاہیے حوصلہ ملے حوصلہ ملے زندگی کا حوصلہ اور یہ بتایا جائے کہ ہم اللہ والے بنے پھر دیکھیں جس طرح فوج کو پاکستان حکومت اور ہر حکومت پالتی ہے اسی طرح اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ پالتے ان کو پتا بھی نہیں چلتا کیسے پالتے اور کہاں سے کہاں پہنچاتے خود فرماتے تھے میں تو گاؤں کا ایک دیہاتی آدمی تھا اور میں بچپن بچپن میں میں فرماتے اس طرح میں ناک صاف کرتا تھا ایک دفعہ استنجے کے لیے جانے لگے اپنے کمرے سے رات کا وقت چلو بھائی اڈو چلو ادھر تم لوگ تھوڑا قریب آئیے اور تھوڑا جگہ دیجیے اس کو جگہ ہے اور ہو جائیے ادھر جزاک اللہ تو ہمیں کہا کہ چلو ادھر میں جا رہا ہوں ہمارے ابا نے فرمایا تھا سونے سے پہلے پیشاب کر لیا معصومانہ باتیں فرماتے تو گاؤں کا ایک گاؤں کا ایک دیہاتی آدمی تھا یہ نہیں فرمایا تقوا کی برکت سے یہ فرمایا اللہ والوں کی جوتیوں کی برکتیں دیکھتا ہوں ورنہ والا تو ولی کہہ سکتے تھے کہ جو ہم نے کیا اس کا لیکن اللہ والے کبھی بھی اپنے اعمال کی طرف منسوب نہیں کرتے بڑوں کی برکتیں اللہ تعالیٰ کا فضل فضل ذالک اللہ من جس پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے فضل بھی وہی کرتے ہیں عمل کی توفیق بھی وہی دیتے ہیں قبول بھی وہی کرتے ہیں بتائیے سارے کام انہی کا سب کام انہی کا ہے اور ہم جو جو اصل میں جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں قدر سے نکال دوں جو ذرا سی پینے والے ہوتے ہیں نا حکیم فرماتے ہیں جو بالکل مبتدی ہے اس کی مثال ایسی ہے جو پہلی دفعہ پیتا ہے وہ ایک دم مدہوش سا ہو جاتا ہے اور منتحی اور اس کے دیکھ درمیان والا ہوتا ہے معتدل یعنی ابھی نہ مبتدی بنا منتحی بنا ہے اور نہ مبتدی سے آگے بڑھ گیا درمیان والا پر میں اس کو کچھ کچھ اثرات ہوتے ہیں اس کو کچھ کچھ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے پیا ہے لیکن اس کے کام بھی چلتے رہتے ہیں اور جو منتہی ہوتا ہے اس کا پینا نہ پینا دونوں برابر ہر حال میں ہوش میں رہتا ہے لیے اللہ والے اس مقام کو پہنچ کر اس مقام میں مقام تمکین پر پہنچ کر اللہ والے جو ہیں وہ بالکل عام آدمی سے بن جاتے ہیں ان میں کوئی خاص تخصیص نظر نہیں آتی وہ بالکل عمومی آدمی سے بن جاتے اور مٹاتے بھی ایسا ہیں میں بار بار یہ محفوظ سنا رہا ہوں تانوی کا کہ جب کسی عالم نے کہا کہ اللہ والے اپنے آپ کو رائی کے دانے کے برابر سمجھتے ہیں اتنا معمولی رائی جیسے جو اس کی مثال دی جاتی ہے رائی کا دانا اتنا کم تر کیوں سمجھتے ہیں فرمایا ہاں کیونکہ رائی ہوتے ہیں نا دیکھنے والے رائی لہذا جو اصل دیکھنے والا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو رائی کے دانے کے برابر سمجھتا پھر فرمایا کہ حضرت شیخ احمد کبیر رفائی رام اللہ تعالی کتنا بڑا نام ہے مدینہ شریف پہنچے نعت میں شیر لکھا کہ میں جب وہاں تھا دور تھا تو آپ کی خدمت میں درو شریف بھیجتا تھا اب میں حاضر خدمت ہوا ہوں اب اپنا دست کرم بڑھائیے اور میں آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی نبے ہزار آدمیوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک بلند ہوا اور حضرت شیخ کبیر رفائی رحم اللہ تعالیٰ نے اس کو بوسا دیا پھر اپنا علاج کس طرح کیا کہ مسجد نبی کے دروازے پر لیٹ گئے اور کہا کہ میرے اوپر سے جاؤ اس طرح اپنا علاج فرمایا فرماتے ایک دفعہ حاکم علمت فرماتے رام اللہ تعالیٰ ایک دفعہ شیخ کبیر رفائی رام اللہ تعالیٰ کے ایک مرید نے کہا حضرت آپ آپ ولی ہیں غوث ہیں قطب ہیں کس درجے پہ فرمایا اپنے اپنے شیخ کو قطب سے اعلیٰ درجے پہ سمجھو کہا آپ ابدال ہیں فرمایا اپنے شیخ کو ابدال سے اعلیٰ درجے پر سمجھو گفتم کشیری از قمر گفتا گفتا کے گفتار منست حضرت شیخ سلطان نظام الدین علیہ رحم اللہ تعالیٰ کے مرید حضرت امیر خسرو رحم اللہ تعالی نے پوچھا گفتم میں نے کہا کہ شیریں شیریں شکر شکر سے زیادہ میٹھی چیز کیا ہے فرمایا گفتار کہ گفتار منست تمہارے لیے میری باتیں شکر سے زیادہ میٹھی ہونی چاہیے گفتم کہ روشن از قمر میں نے کہا کہ چاند سے روشن کیا ہے گفتہ گفتہ رخ سارے منست تمہارے لیے میرا چہرہ چاند سے روشن ہونا چاہیے یعنی مرید کے لیے شیخ کا چہرہ چاند سے روشن ہونا چاہیے اور پھر میں نے پوچھا امیر خسرو فرماتے میں نے پوچھا گفتم گفتم خسرو گفتگو ناتواں گفتم کہ خسرو ناتواں گفتہ پرستارے منست میں نے کہا کہ خسرو کے بارے میں کیا رائے ہے فرمایا یہ تو میرا پرستار ہے خلیفہ نہیں ہے آج سلطان نظام الدین اولیا کے نام اس کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام اور بندے نے اس میں اضافہ کیا جو میر صاحب نے پسند فرمایا کہ گفتہ کے گفتم گفتم کیا از جائے کے ماں جائے پنا گفتہ کے دربار منست میں نے پوچھا اپنے شیخ سے کہ میری جب پناہ کی جگہ کون سی ہے شیخ نے فرمایا میرا دربار ہے گفتہ دربار منست تو فرمایا کہ مرید کو اپنے شیخ کو تمہیں اپنے شیخ کو قطب سے بھی بلند سمجھنا چاہیے کہا پھر آپ سے بھی بلند ابدال سے بھی بلند سمجھنا چاہیے یہ نہیں فرمایا میں ایسا ہوں لیکن پھر خود ہی فرما دیا کہ محمد تھانوی کے مرفوضات میں خود ہی فرمایا کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی روحوں کو اپنے دوستوں کی روحوں کو جمع فرمایا تھا سب کو حکم دیا جو مانگو دیا جائے گا سب نے اپنے اپنے لحاظ سے مانگا میں نے اللہ تعالیٰ سے مجھ سے پوچھا گیا میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اللہ میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہ چاہوں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی چاہت کو آپ کی چاہت میں فنا کر دوں اذان دینی ہے ان کو جن کو نماز پڑھانی ہے وہ اتنی جلدی نہیں جا سکتے جن کو اذان دینی ہے وہ جا سکتے اور ادھر آ جائیے جگہ مولانا آپ کے یہاں تو سوا سوا آٹھ بھی ہوگی نا آپ کے آٹھ سوا آٹھ سے پہلے گے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا اللہ میری چاہت میں چاہتا ہوں میری چاہت ختم ہو جائے بس آپ جو چاہیں میں وہ چاہوں آپ جو چاہیں آپ کی چاہت میں اپنی چاہت کو فنا کر دوں پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ کچھ عطا فرمایا مالا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا مالا نہ کسی کان نے سنا ولا خطر قلب بشر اور نہ کسی دل میں اس کا خطر یعنی اس کا گزر ہوا تصور میں بھی نہیں آ سکتا وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی لہٰذا حضرت مسیح اللہ صاحب مولانا مسیح اللہ صاحب جلال آبادی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے سبحان اللہ اس راستے میں یہ جس راستے کے لیے ہم بیٹھے ہیں کیا راستہ ہے اللہ کا راستہ ہے یہ مقصود مقصود جو ہے یہاں بیان اور تقریر نہیں ہے مقصود صرف اللہ کی محبت حاصل کرنا ہے لہذا فرمائے کہ جو اس راستے میں قدم رکھے اخلاص سے اس کا آخری قدم انشاءاللہ احسان ہوگا جو اخلاص سے پہلا قدم رکھے گا آخری قدم احسان ہوگا یعنی عبد اللہ کا ترا گویا کہ وہ اللہ کو ایسے دیکھے گا ایسے عبادت کرے گا گویا کہ دیکھ رہا ہے ایسی عبادت کرے گا گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے کا ترا لہذا جو اخلاص سے قدم رکھے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ محروم نہیں رہے گا اب ایک اور سنیے حدیث شریف سے حکیم الامت کی شرح عجیب و غریب ہے بیان کر کے مجھے خود مزہ آ رہا ہے حضرت میر صاحب کے سامنے بیان کیا تو میر صاحب نے فرمایا اس ملفوظ کو لکھ کے دے دو فرمایا حضرت ملمد نے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب مجاہد جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے بعض دفعہ وہ دو صورتیں ہوتی ہیں یا تو فاتح بن کے لوٹتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے تو اگر فاتح بن کے لوٹتا ہے مال غنیمت بھی لے کے آتا ہے تو تین درجوں میں سے دو سلوس اس کو ملتے ہیں آخرت میں دنیا میں دو مل جاتے ہیں ایک آخرت میں ملے گا کیونکہ اس نے فتح بھی حاصل کی مال غنیمت بھی حاصل کی مزے بھی آئے اس کو اور جو ہے خوشی بھی ہوئی اور مال غنیمت بھی ملا دو تو اس کو درجہ دو ثواب دنیا میں ایک اس کے لیے آخرت میں رکھا ہوا ہے اور فرمایا اس کے برعکس اگر کوئی جاتا ہے اور حزیمت اٹھاتا ہے ہار گیا نہیں فتح کر سکا ہمارے غنیمت بھی نہیں ملا اب کے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آیا اور میں اس کو تینوں سلس وہیں ملیں گے ثواب ناکام نہیں ہے یہ بھی میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے پھر اس حدیث کی تدبیق راہ سلوک پر کی حکیم الامت کی یہی شان ہے مسائل سلوک میں فرمایا کہ اسی طرح سالک بھی جب اللہ تعالیٰ کا راستہ طے کرتا ہے اور اگر فاتح رہا تو تو فاتح رہا اور اگر ناکام بھی رہا تو ناکام نہیں ہے اجر پھر بھی ملے گا ان شاء اللہ ناکام نہیں ہے مستی کے لیے بوئے میں تند ہے کافی میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں لہذا آگے قدم بڑھانا چاہیے اس پہ ڈرنا نہیں چاہیے پہلے ہی ہم سوچ رہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے اللہ کے بھروسے پہ اتنی بڑی ذات ہے جو ساری کائنات کو چلا رہی ہے اور ہم ہم جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہماری ہمیں کیسے راستہ ہم کیسے طے کریں گے جس نے حکم دیا ہے راستہ بھی وہی طے کرائے گا میں خانے میں میکش آتے نہیں میں خانے میں لائے جاتے از خود نہیں بنتے دیوانے دیوانے بنائے جاتے معاملہ تو اوپر سے ہوتا ہے ہمیں تو اپنی مقدرت بھر کام کرنا ہے تو بشارتوں کے سلسلے میں حضرت والا نے ایک عجیب بات فرمائی ہے ایک حدیث شریف نقل کی ہے فرمایا کہ لا یقین سلاس بناتن او سلاس اخواتن تم میں سے کسی کی جمے سے ایک ایک کسی کی بھی جو جی تین بیٹیاں ہوں یا تین بہنیں ہوں پھر ان کی تربیت کرے اللہ دخل نماز اللہ دخل الجنہ مگر وہ یہ کہ جنت میں لا حسر کے معنی ہے ایسا نہیں ہو سکتا مگر ایسا ہوگا یہ عربی کے معنی حسر کے اس میں تو لا تم تم میں سے جو ایسا کرے گا یعنی وہ تین بیٹیوں کی یا تین بہنوں کی پرورش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے دوسری روایت اسی نیچے نقل کی نے کہ جو دو دو بیٹیوں کی کی کی بہنوں پرورش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں داخل کریں گے پھر ایک روایت میں یہ بھی ہے حضرت نے بھی اس کو نقل فرمایا کہ ایک صحابی نے عرض کیا جس کی ایک ہی بیٹی ہو فرمایا اس کے لیے بھی یہی فضیلت بتائیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی کمی ہے لہذا بیٹیوں کی پیدائش پہ کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے بہت مبارک ہیں وہ لوگ جو بیٹیوں کو محبت سے رکھتے ہیں اور اور ان کو ان کی تربیت بھی اچھی کرتے ہیں تربیت بھی اچھی کرے ان کو نامحرموں سے نہ پڑھائے افسوس ہے کہ بارہ تیرہ سال کی بچیاں بھی نامحرموں سے پڑھ رہی ان کو بچی سمجھا جاتا ہے پندرہ سال کی میٹرک کر رہی ہے اور جو ہے وہ عجیب حالت ہے باپ نمازی بھی ہیں نمازی بھی ہیں بظاہر کہنے والے کہتے ہیں نمازی پرہیزگار کہ نمازی کہو پرہیزگار تو دوسری چیز ہوتی ہے پرہیزگار کا مطلب مطلب متقی پرہیزگار وہ ہے جو خود بھی نیک ہو اپنے گھر والوں کو بھی نیک بنائے جو آدمی خود تو نیک ہے اور گھر والوں کو ٹی وی دیکھنے پر راضی ہے گھر گھر والوں والوں کی اپنے کو صحیح شرعی پردہ نہیں کراتا یہ خود بھی نیک نہیں حقیقت مفتی عثمانی صاحب نے اس بات کو لکھا ہے کہ اپنی اصلاح کی طرح اپنے گھر والوں کی اصلاح بھی فرض آئین ہے افسوس ہوتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ پردے کا اہتمام نہیں ہے گھر میں ہمیں ہمیں تو بھائی غیر شادی شدہ بچیوں پر ہر باپ کی حکومت ہے اگر اس کے ہوتے ہوئے اس کی معلومات کے باوجود بھی اگر اس کی بیٹی بہنوئی کے سامنے آ رہی ہے تو پکڑ باپ کی ہوگی پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں آج جو ہے صرف توجہ نہیں ہے صرف خلافت اور اجازت سے کچھ نہیں ہوتا اگر خلافت اجازت کے ساتھ بھی ایسی بے اصولیاں ہوں گی تو حضرت نے پھر فرمایا کہ ایسو کی خلافت جو ہے خود بخود سلب ہو جائے گی جو اگر بالفرض پہلے نہیں کرتے تھے اب کسی نے اجازت دے دی اور اور اعتماد کر لیا ایک ایک صاحب تھے ہمارے دوست ان کا انتقال ہو گیا حضرت والا نے ان کو کیونکہ بہت آنے لگے اچانک اجازت دے دی ان کے اس پر کے ماشاء اللہ بہت اخلاص سے جڑے ہوئے تھے بار بار آتے تھے رات بھی رہتے تھے ناشتہ بھی ہمارے ساتھ کرتے تھے وہی خان کا اجازت دے دی پھر انہوں نے خود بتایا حضرت آپ نے اجازت دے دی میرے گھر میں تو ٹی وی ہے ابھی تک یہ اخلاص کی بات ہے ورنہ جو بتانا نہیں ورنہ اجازت منسوخ ہو جائے گی اس نے خود بتایا پھر حضرت نے فرمایا اچھا کس لیے ٹی وی ہے کہا بچہ اصل میں بڑا ہو رہا ہے پندرہ سال کا ہو گیا آپ ہی کچھ بتائیے کیا طریقہ اختیار کروں ناراض نہ ہو فرمایا اچھا بچے کو لے کے آؤ میرے پاس بیٹے کو لے کے آئے اور فرمایا دس ہزار روپے لاؤ پہلے پیش کرو مجھے میں کیوں دوں جیب سے صاحب میں رہتے تھے صاحب سربت دس ہزار روپے زمانے میں آپ سے ہاں، میں سمجھتا ہوں پندرہ سال پہلے کی بات کی صحت کی بات ہے لہٰذا دس ہزار روپے دیے حضرت نے فرمایا ارے میاں یہ ٹی وی بھی اچھی چیز نہیں یہ لو جا کے اس سے جو ہے کوئی چیز خریدو اور گھر سے یہ ٹی وی کا کی گندگی نکالو ماشاء اللہ خوشی سے راضی ہوگی اور ان کے گھر سے ٹی وی بھی نکل گئے تو اگر بالفرض ابھی اللہ والے اعتماد فی اللہ اعتماد اللہ اللہ حضرت والا نے یہ لفظ لکھا ہے کے توکل پر اجازت دے رہا ہوں نے فرمایا اگر میرے مسلک سے کوئی ہٹ جائے گا اجازت خود بخود منسوب ہو جائے گی منسوخ ہو جائے گی حضرت والا کے لبرار میں شائع ہو چکا ہے جو تصویر کھچائے گا چاہے موبائل پہ ہو کیمرہ پہ ہو اور یا جو جو عورتوں سے پردہ نہیں کرے گا تعویذات عملیات کرے گا اس طرح کے جو ایسے اعمال کرے گا پردے شرعی پردہ نہیں کرے گا ایسے اعمال جو حضرت والا کے مزاج کے خلاف خود بخود خلافت منسوخ ہو جائے گی کرنے کی ضرورت نہیں منسوخ برکتیں ختم ہو جائیں گی پتا چلا کہ اگر نہیں ہے تو معلوم کریں مشورہ کریں ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے بارے میں فکر کرے اپنے حالات خود بتانے پڑتے ہیں اس راستے میں ضروری نہیں کہ شیخ جو ہے جب شیخ کو پتہ چلے کہیں سے ان کو تو پتا چل گیا ہوگا یہ عقیدہ بھی غلط ہے خود اپنی اصلاح کرانی پڑے گی حضرت تھانوی جیسے اتنے نظر رکھنے والوں سے بعض دفعہ ایسا ہوگی ایک صاحب آگے اپنے بچے کو لے کر نام بھی بتایا میر صاحب نے میں نام نہیں بتاؤں گا خاص لوگوں میں بتا دیا انہیں نکل گیا منہ سے تو آگے بچے کو لے کے کہ حضرت یہ کہا کہ کیسے آئے حضرت آ گیا وہ چھٹی تھی تو فرمائے بچے نے کرایہ لیا تھا کہ حضرت یہ ہو تو گیا بارہ سال کا لیکن لگتا نہیں ہے بارہ سال کا ہو تو گیا لیکن لگتا نہیں آپ کو اتنا مسئلہ معلوم نہیں ہے لگتا نہیں ہے تو کرایہ نہیں لیا فرمایا آپ کو جو میں نے اجازت دی ہے وہ منسوخ ہے واپس کیجیے کیونکہ جس کو اتنا خیال بھی نہ ہو وہ دوسروں کی رہنمائی کے قابل نہیں اتنی سی بات پر واپس حضرت والا اتنی سی بات پہ واپس تو نہیں لیتے لیکن فرماتے تھے بھائی اپنے بزرگوں کے طریقوں پر آ جاؤ ورنہ کوئی برکت نہیں ہوگی کوئی برکت نہیں ہوگی لہذا پہلا قدم اخلاص سے رکھنا یہی ہے کہ اخلاص یہ کہ اپنی اصلاح کے بارے میں فکر مند ہو جائے کہ مجھے اللہ والا بننا ہے آنکھوں میں بھی تقوا کا اجالا نہیں ہوتا جب قلب میں اللہ تعالی نہیں ہوتا جب قلب میں اللہ تعالی نہیں ہوتا اور لٹ جاتا تیرے قرب کی دولت کا خزانہ آنکھوں کی حفاظت کا جو تالا نہیں ہوتا ساری زندگی حضرت والا اس پر روتے رہے اور فرمایا فرمایا کہ سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فغاں سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فغاں چند دن خونے تمنا سے خدا مل جائے یہ خون تمنا کا انعام دیکھو جو ویرانیاں تھیں وہ آبادیاں ہیں آج جا کے دیکھیے سندھ سوسائٹی کیسا مدرسہ ہے کیا حضرت والا کی ہوگا نہیں ہے وہاں پر کیسا مدرسہ کتنی آبادیاں ہیں ابھی ہم گئے تو ایک دوست کہنے لگا یہی شعر حضرت نے یہی فرمایا حضرت نے تو دوسری آبادیوں کے بارے میں فرمایا لیکن میں نے پھر بعد میں سوچا تو یہ بھی اس کے اندر شامل ہے معنی میں یہ خون تمنا کا انعام دیکھو کہ دار القرآن کی کتنی شاندار عمارت والا مدر صاحب نے تعمیر کروائی کیسا انوارات ہیں اس علاقے میں جا کے دیکھیے کوئی بلند آواز سے گانے نہیں بجا سکتا مسٹر ہونے کے باوجود نہیں بجاتا اتنا احترام ہے اور اتنا ایسا ماحول ہے بالکل پرسکون ماحول اور حضرت والا نے فرمایا تھا ایک ڈاکٹر قمر صاحب ہوتے تھے اب بھی ہیں حیات وہ جب گئے تھے حضرت والا ایسے ہی گئے تھے وہاں پہ پرسکون علاقے کے لیے لہٰذا انہوں نے کہا تھا حضرت یہاں کی مٹی میرے پیر پکڑ رہی ہے ایک محاورہ ہے مٹی میرے پیر پکڑ رہی ہے یعنی یہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی جو ہے کوئی کام ہوگا حضرت والا کو بھی بہت اچھا محسوس ہوا حضرت والا نے پھر وہاں پہ جو ہے جا کے آہو فواں کرتے تھے دو چار پڑھ کے آدھے آدھے گھنٹے دعا مانگتے تھے پھر بھائی کہتے ہیں میں گیا تو حضرت والا دعا کر رہے تھے اور دعا کرتے ہوئے کہا میں سوچ رہا تھا دعا کے لیے کہوں کہ گردے میں تکلیف ہے حضرت والا نے فرمایا میر صاحب دعا کرو دل کے مریضوں کے لیے دعا کرو اور میر صاحب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ گردے کے مریضوں کو بھی شفا عطا فرمائے ابھی بولا نہیں پہلے ہی حضرت نے پہلے فرما دیا بے سوالی بھی نہ خالی جائے گی دل کی بات آنکھوں سے پالی جائے گی بے خیالی بھی نہ خالی جائے گی حضرت والا کی شان تھی تو یہ خون تمنا کا انعام دیکھو جو ویرانیاں تھیں وہ آبادیاں ہیں اور ایک شیر بندے نے حضرت والا کے لیے کہا تھا اسی موضوع الحمد للہ ایک اس کا پس منظر یعنی گویا یہ کہ ایک عالم ٹاؤن کے پہلے وہ بہت خلجان کے شکار تھے تصور سلوک اور خاص طور پہ حضرت والا کا سلسلہ سمجھ میں میں نہیں آتا ہر وقت اسی لگے لگے اس رہتے ایک دفعہ کہنے لگے ہمارے ایک دوست سے بات لیکن ہے صحیح نظر کی حفاظت آدمی کر لے تو سارے گنا سے بچ جاتے جادو ہے جو سر چڑھ کے بولے خود ہی کہنے لگے پھر ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے میں نے حضرت کو خواب میں دیکھا ہے میں نے کہا چلیے تعبیر مکمل کرا دوں فوراً چلیے چلے جا کے دیکھا تو ایسے متاثر ہوئے فرمایا کہ انہوں نے خود کہا کہ آپ تو کہتے ہیں حضرت بوڑھے ہیں حضرت تو بوڑھے نہیں نظر نہیں آتے حالانکہ کے بعد کی بات تو بندے نے اس پہ شعر عرض کیا تھا کہ جو رشک سہر اب میری شام ہے یہ شام ہوتی ہے نا ذرا دیر کا گھڑی دیر کا مہما ہوں اے اہل محفل چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں تو یہ یہ وہی یہی تو ہے جو رش جو رش کے سحر یعنی صبح جس پر رش کرے جو رش کے سحر اب میری شام ہے یہ خون تمنا کا انعام ہے جو رش کے سحر اب میری شام ہے یہ خون تمنا کا انعام ہے اور بندے نے شیر پڑھا تھا کہ دل مومن تو پھر دل ہے یہاں پتھر پگل جائے تیرا طرز سخن ایسا اثر انگیز ہے ساقی اور دل حسرت زدہ کی سن کر یقین آیا کہ جنگ نفس و شیطان کس قدر خوریز ہے ساقی حضرت والا نے فرمایا کہ ظالم خوریز کا بالکل صحیح استعمال کیا یہ حالات ہوتے ہیں اللہ والوں ہمیں کیا پتا وہ کن کن راستوں سے ان کو گزارا جاتا ہے اشد الناس الانبیاء ثم الامثل فالامثل سب سے زیادہ تکلیفیں اور مبتلا اور بلائیں اور مصیبتیں آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں پھر جو ان کے قریب ہیں پھر جو ان کے قریب ہیں کیوں کہ اتنا چمکانا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے رگڑائی کرتے ہیں پھر پھر اتنا اتنا چمکاتے ہیں ان کا زاویہ بندگی کا زاویہ قائمہ قائم رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان اللہ والوں کا کی اللہ والوں کے مقامات کی کوئی جھلک ہمیں بھی نصیب فرما دے ان کی حلاوت کا کوئی ذرہ ہمیں بھی چکھا دے تاکہ ہم بھی جو ابھی تک و پنج میں پڑے ہوئے و پنج چھ اور پانچ کے درمیان و پنج غور تو کیا کریں کبھی لفظ پر و پنج کا کیا مطلب چھ اور پانچ کے درمیان ہے کہ چلیں اگر چلتے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے اگر کی شادی ہوئی مگر سے بچہ پیدا ہوا کاش یہی ہونا تھا آج یہی ہو رہا ہے کاش میں ہی رکھے ہوئے ہیں فرمایا جو حسینوں کو دیکھ کے فرمایا جو حسینوں کو دیکھ کے کاش کاش کرتا ہے کاش مجھے مل جاتی مل جاتا فرمایا اس کا دل پاش پاش ہو جاتا ہے اللہ کے لیے چھوڑو اور آگے بڑھو راستہ راستے لامحدود ہیں جرمنی میں یا کینیڈا میں ایک دوست اللہ سے کہا ایک لڑکے نے کہ حضرت آپ کی عمر کتنی آپ کی ایج کتنی آپ تو نوجوان نظر آتے کہ آپ کو کتنی ایج لگتی کہا میری تو سیونٹی ایج ہے تو آپ کی کتنی لگتی ہے آپ کی ایج سیونٹین لگتی ہے حضرت والا فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کسی حسین کا ٹین نہیں بجایا میں نے کسی ٹین ایجر کا ٹین نہیں بجایا میں نے کسی حسین کا ٹین نہیں بجایا اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی کہ فرمایا اٹھا جاتا نہیں ہے بے سہارے پھر بھی یہ کیا ہے کہ ان کے قلب سے مستی جولانی نہیں جاتی ان کے قلب سے فرمایا میرے قلب سے نہیں فرمایا اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں اور حدیث کے ذہن میں آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے میں بھی دعا کروں گا انشاءاللہ کل انشاءاللہ سفر ہے روانگی ہے حرمین شریفین کی انشاءاللہ تو آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے اور انشاءاللہ مجلس نشست ہوگی ہمارے بھائی آصف کمال صاحب دعوت برکات ہوں حضرت والا کے خلافہ میں سے ہیں ماشاء اللہ سن انیس سو نبے بانوے سے حضرت والا سے متعلق ہیں تو بیٹھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا کس لیے آتے ہیں اللہ کے لیے آتے ہیں کون بیان کر رہا ہے اس سے کیا غرض ہے اللہ کے لیے آنا جانا رکھے یہاں بھی ان شاء اللہ ڈاکٹر صاحب کے یہاں بھی امید ہے کہ ترتیب قائم رہے گی معلومات کر لیں یہ ہمارے عمران وغیرہ ہیں ان سے معلومات کر لیں اور باقی انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے آپ بھی دعا کریں اور فرجانی ٹاؤن کی کی نشست انشاءاللہ ہفتے جاری رہے گی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ العظیم جزا عنا محمدا ما هو اهله وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك الوهاب اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك بفضلك سواك یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا جمع ہونا جو محض آپ کی رضا کے لیے تھا قبول فرما دیجیے ہم سب کو اللہ والی حیات نصیب فرما دیجیے یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما دیجیے اپنے وقت پر یا اللہ یا اللہ اخلاص سے اس راستے کو طے کرنے والا بنا دیجیے اور جلد از جلد احسان کے درجے تک پہنچا دیجیے یا اللہ اللہ والوں کی حقیقت اللہ والوں کی قدردانی حقیقی نصیب فرما دیجیے یا اللہ حضرت میر صاحب کہ وہ مکمل شفا یاب فرما دیجیے یا اللہ جتنے بیمار ہیں ہمارے حضیفہ اور جتنے یا اللہ سب کو شفا کامل عاجل نصیب فرما دیجیے شکیل صاحب کی بیٹیا بھی بیمار ہے اللہ ان کو بھی شفا یاب فرما دیجیے جتنے اللہ علیل ہیں بیمار ہیں مسلمان سب کو شفا کامل عاجل نصیب فرما دیجئے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے یا اللہ پاکستان کو پر خصوصی فضل فرما دیجئے یا اللہ یا اللہ یار کی سازشوں سے اور یاروں کی سازشوں سے اس کو بچا لیجئے اور یا اللہ آپ اپنے کلمے کو یہاں بلند فرما دیجئے